شعبہ نے بیان کیا اون بن ابی جحیفہ سے کہا میں نے اپنے باپ وہب بن عبداللہ سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتحا میں نماز پڑھائی آپ کے سامنے انزا ڈنڈا جس کے نیچے پھل لگا ہوا ہو گاڑ دیا گیا تھا چونکہ آپ مسافر تھے اس لیے ظہر کی دو رکت اور عصر کی دو رکت ادا کیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو پچانوے